بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا ہو گزشتہ جمعہ لفظ الہ کی وضاحت کی تھی اور بارہ نکات آپ کے آگے رکھے تھے اور پہلے نقطہ الدعا کے اوپر انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ہوئی ایک ایک نقطے پر ایک تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے مگر بات کو قدر آگے بھی چلانا ہے اور ہر نقطے کا تعارف بھی ضروری ہے پتہ تو چلے کہ الہ کہتے کس کو ہیں دوسرا نقطہ توکل ہے آج اس نقطے پر کچھ گفتگو کرنی ہے لفظ توکل جو ہے اس کا مفہوم اور مطلب یہ ہے مخلوق کا ہر موڑ پر اللہ تعالیٰ کے ذات کے ساتھ تعلق اور یہ تعلق دل و دماغ کا تعلق ہے اس کو تعلق باللہ کہتے ہیں یہی وجہ ہے بعض محدثین نے توکل کو توحید القلب کہا ہے یہ توحید القلب ہے دل کی توحید ہے اعتماد القلب علی اللہ بندے کے دل کا اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ یہ توکل ہے امام ابن قیم فرماتے ہیں اتوکل و نصف الدین اگر آپ گہرائی میں جائیں کہ توکل ہی آدھا دین ہے توکل کرنے والے کو عربی میں متوکل کہتے امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ اب ہو کتف لے متوکل کی مثال معصوم بچے کی طرح ہے دودھ پیتا بچہ لا یعرف شیئن اللہ صدیہ ام ہی معصوم بچہ اپنی ماں کی چھاتی کے علاوہ کسی چیز سے واقف نہیں ہوتا اس کو اگر پیاس لگتی ہے تو ماں کی چھاتی کے ساتھ چمڑ جاتا ہے اس کی پیاس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے اس کو اگر بھوک لگتی ہے تب بھی ماں کی چھاتی کے ساتھ بڑ جاتا ہے اس کی بھوک کا مسئلہ حل ہو جاتا اگر اسے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے گھبراہٹ تو بھی وہ ماں کی چھاتی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اس کی گھبراہٹ ختم ہو جاتی تو فرمایا کہ متوکل بھی اسی طرح ہے لا یہ ابھی اللہ الا ربی ہی سبانا ہو جو زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کے ساتھ اعتماد اللہ کے ساتھ کے ساتھ ایک بھروسے والا معاملہ قائم کرتا ہے یہ ایک اہم ترین معاملہ ہے ہر موڑ پر اس کا ایک تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کے ساتھ نہیں ہے اور پھر اس توکل کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین نے بہت سین نے کئی حصوں میں تقسیم کیے مثلا اتوکل فی پھر رزق کے کے معاملے میں توکل نبی علیہ السلام کو فرمانے کے لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل ہی اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد کر لو جو کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرنے کا حق ہے رزق کے معاملے میں لرضا کا کم کما یرز تیرا تب دو خماسا پتروح بتانا تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں ویسے رزق دے گا جیسے اللہ تعالیٰ پرندے کو رزق دیتا ہے تب دو خماسا پرندہ جب اپنے گھونسے سے باہر نکلتا ہے اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے بھوکا ہوتا ہے پیاسا ہوتا ہے وہ تروح بتانا جب واپس آتا ہے تو اس کا پیٹ بھر چکا ہوتا ہے صوفیاء نے جو اس حدیث کو بطور دلیل کے پیش کیا ہے ان کی دلیل نہیں بنتی صوفیاء کا عقیدہ تو یہ ہے کہ غاروں میں پڑے رہو مل جائے تو ٹھیک ہے کھا لو پی لو ورنہ پڑے رہو اللہ ہو کرتے رہو مگر یہ پرندہ اس کی دلیل نہیں ہے پرندہ اپنے گھونسلے میں پڑا نہیں رہتا نکلتا ہے یہ گھونسلے کو چھوڑتا ہے خالی گھونسلے میں پڑے پڑے یہ پرندہ اللہ کی حمد و سنا بیان نہیں کرتا نکلتا ہے اور رزق کو ڈھونڈتا ہے تلاش کرتا ہے جنگلات کی طرف رخ کرتا ہے باقات کی طرف رخ کرتا ہے چشمے اور تالاب ڈھونڈتا ہے یہ نکلتا ہے یہ کوشش ہے یہ بحرت ہے تو رزق کا معاملہ بڑا اہم ہے اگر آج اس امت کو دیکھیں حصول رزق کے حوالے سے تو نہیں لگتا کہ ان کا توکل پھر رزق میں ایمان ہے ایسے بدہواس ہے ایسے بے ہوش ہے کوئی حلال و حرام میں تمیز نہیں ہے سچ اور جھوٹ کا امتیاز نہیں ہے بس رزق مل جائے وہ دھوکے کے ذریعے بدیانتی کے ذریعے فراڈ کے ذریعے چوری کے ذریعے ڈکیٹی کے ذریعے رشوت کے ذریعے سود کے ذریعے غصب کے ذریعے ملنا چاہیے بس اس قدر بدہواس حالانکہ اللہ تعالیٰ کا رزق کے معاملے میں مخلوق کے ساتھ غیر مشروط وعدہ ہے اللہ کے بندوں فکر کرو اس مسئلے میں جس مسئلے کو اللہ نے مشروط کر دی ہے دنیا میں جب تک تم زندہ ہو تمہیں رزق ملے گا غیر مشروط ہے مانو یا نہ مانو عبادت کرو یا نہ کرو رزق ملے گا تو غیر مشروط بات ہے من دابت فی رزقها غیر مشروط وعدہ ہاں مشروط وعدہ کیا ہے کہ مانو گے تو جنت ملے گی نہیں مانو گے تو نہیں ملے گی فکر کرو اس کے لیے کیوں فکر کرتے یہ تو ایسا وعدہ ہے اللہ کا ایسا وعدہ ہے کہ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی کہ نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں ہیں راستے پر ایک صحابی کو کھجور کا ایک دانہ مل گیا جھاڑا پھونکا منہ میں رکھ لیے نبی علیہ السلام دیکھ رہے اور آپ فرماتے اما ان کا تحال کا کھجور کا دانہ جو تو نے منہ میں رکھا ہے یہ دانہ اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا تھا اور تو نے کھا لیا اور اگر تو نہ آتا یہ دانہ اڑ کر تیرے پاس آ جاتا یہ ہے توکل پھر رزق اس میں پریشان ہونے کی بات ہی نہیں فکر کرنے کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ ہے توکل اللہ کے ساتھ پر اعتماد بھروسہ کہ وہ رازیں کہے وہ رزق دے گا پریشان نہ ہوں توکل کے حوالے سے دوسرا نقطہ ہے وہ ہے اتوکل فی استقامت نفس ہی یہ مسئلہ اس سے ظاہر ہے اور غور کرنا ہے مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے یہ دنیا کی زندگی ہے یہ دنیا کا گھر ہے یہ جنت کا گھر نہیں ہے جنت کے گھر اور دنیا کے گھر میں ایک فرق ہے جنت کے گھر میں پریشانی نام کی کوئی چیز نہیں غم نام کی کوئی چیز نہیں اور دنیا کے گھر میں غم ہی غم پریشانی ہی پریشانی عقیدہ ہونا چاہیے پریشانیوں کو حل کرنے والا ایک اللہ ہے مگر معاملہ بڑا برعکس ہے تھوڑی سی پریشانی ہوئی گھر میں تھوڑی سی نچاکی ہو گئی یا کاروبار نہ چل پڑا کاروبار میں گھاٹا ہے پارٹیوں کو آنا بند ہو گیا پارٹیوں نے کسی اور طرف رخ کر لیا یا گھر سے بیماری نہیں نکل رہی یا گھر میں بہن بیٹی کا رشتہ جوان ہے کوئی آتا ہی نہیں ہے آتا ہے تو معاملہ بنتا نہیں ہے معاملہ بن گیا منگنی ٹوٹ گئی نکاح ٹوٹ گیا یہ تو پریشانیاں ہیں نا لیکن جو ہی پریشانی آتی ہے ایسا کمزور عقیدہ بندے کا بن گیا ہے کہ فوراً وہ سمجھتا ہے کوئی بندش ہے فوراً اس کے دماغ میں آ گیا کہ یہ بندش ہے اب کیا کرے کسی عامل بابے کی طرف رخ کرے عامل بابوں پہ بھی اللہ رحم فرمائے وہ بھی بس اس تک پہنچنے کی دیر ہے ایسے تیار بیٹھے ہیں ایسا حملہ کریں گے اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ اس کو ذہنی مریض نہیں بنائیں گے ذہنی مریض بنا دیتے آدھا پاگل بنا دیتے ہاں معاملہ تو ہے اگر وہ بابا ابتدائی مراحل میں ہے ابھی اس کی ہڈی ابھی شروع ہوئی ہے وہ دم دم پانی کو پڑھ دینا ورقوں پہ طویز لکھ دینا چلو کام چل جائے گا اور اگر اس کو پروموشن ہو گئی ہے اس کی کوئی شہرت عام ہو گئی ہے پھر وہ کاغذ پہ سیاہی کے ذریعے طویز نہیں لکھتا پھر کہتا پلیٹیں لے کرو اور زعفران کے ذریعے طویز لکھوں گا زعفران پلیٹیں لے کرو اب پلیٹیں تو آدمی لے کر آئے کھال زعفران کہاں سے لے کر آئے بابا تمہارے پاس ہے ہاں ہے ٹھیک ہے جو خرچہ ہے میں دے دوں گا اگر وہ بابا اٹھارہ گریڈ کا ہے پھر پلیٹوں پہ نہیں لکھتا پھر وہ کہتا کہ ہرن کی کھال لے کر آؤ ہرن کی کھال لے کر آؤ اب پہلے وہ گارڈن جائے پچاس ہزار کا ہرن لے کھال لینی ہے نا بابا آپ کے پاس ہے ہاں ہے میں ہدیہ دے دوں گا اب ہرن کی کھال پہ جا رہا ہے بے وقوف بنایا جا رہا ہے قوم کو اور ان بابوں کی اکثریت جہل مطلق ہے چوٹی کے جہل ہے ناظرہ قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا امت کا اتنا کمزور عقیدہ اتنا کمزور عقیدہ اللہ کی قسم کہ مکڑے کا جال بھی اتنا کمزور نہیں ہے جتنا آج مسلمانوں کا عقیدہ کمزور ہو چکا ہے دل دل میں دھسے ہوئے ہیں پریشانی بڑھتی جا رہی ہے ان کے کارخانے چل پڑے پھنسایا جا رہا ہے اللہ کے بندو یہ کوئی جنت کا گھر ہے کہ جہاں آپ کو غم نہ ملے پریشانی نہ ہو یہ دنیا کا گھر ہے دنیا کے گھر اور جنت کے گھر میں فرق کو سمجھو یہ مسائل ہے چھوٹا سا مسئلہ اور بندش کچھ جادو ہو گیا جی ہمارے جنات جنات ہمارے گھر میں غالب آ گئے جنوں کو باقی کام کوئی ہے نہیں صرف یہی کام ہے ان کا کوئی اور شکل نہیں ہے اپنے عقیدے کو مضبوط بناؤ تو عید کی پختگی بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے استقامت فی نفس اتوکل فی استقامت رف استقامت ہی آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے پریشانیوں کو حل کرنے والا وہی ہے اللہ اکبر سید ایش رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے بس اوقات ہمارے اوپر ایسے ہی پریشانیاں آتی اور ان پریشانیوں کو ہم اپنے سر پر اٹھا لیتی استقامت اختیار کرتی اللہ کی قسم اگر وہ پریشانی بہت پہاڑ پہ آتی اوہت پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکتا اندازہ لگائے سید عائشہ فرماتی ہے ایسی پریشانی ہمارے گھر پر آئی ایسی گھر پر آئی اور ان پریشانیوں کو ہم نے اپنے سر پر رکھا اور اللہ نے ہمیں ہمت دی صبر دیا استقامت دی اور ہم نے ان پریشانیوں کو اٹھا لیا اگر ان پریشانیوں میں سے کوئی ایک پریشانی بہت پہاڑ پہ آتی بہت پہاڑ برداشت لگا سکتا چھوٹی سی پریشانی اور آپ چل پڑے توکل کہاں کیا جس کو آدھا دین کہا گیا ہے آپ کا تعلق باللہ کہاں گیا آپ کا تعلق الہ کے ساتھ کہاں رہا اور یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں بعض لوگ بیمار ہوتے ہیں بس مولوی نظر آ گیا دم کر دے یہ نجائز نہیں ہے لیکن ایک بات سن لیں جو ایک طویل حدیث ہے نبی علیہ السلاط اسلام نے بیان کی جس کا آخر حصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری ملی کہ آپ کی امت میں ستر ہزار آدمی ایسے بھی ہوں گے کل قیامت کے دن بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ربی فزاد علی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اللہ کے آگے درخواست کی کہ اللہ یہ تعداد تو بہت تھوڑی ہے ستر ہزار آدمی بغیر حساب کے جنت میں جائیں تعداد تھوڑی قربان جائیں امت کے بارے کیسی فکر ہے اس تضاد میں تضاد میں اضافہ کرو فسادانی اللہ نے میری دعا کو قبول کیا اور فرمایا کہ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیں ان ستر ہزار میں سے ہر ہزار کے ساتھ ستر ہزار اور ہوں گے وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے اگر بغیر حساب کے جنت میں جانا چاہتے ہو بغیر حساب کے تو سن لو یہ کون لوگ ہوں گے ہم الزینہ لا یستر کون جن کی پہلی علامت یہ ہے کہ لوگوں کے آگے سر جھکا کر بیٹھ جانا حضرت دم گرد سر میں درد پیٹ میں درد نہیں یہ جائز ہے لیکن اگر یہ کام کرو گے تو بغیر حساب کے جنت میں نہیں جاؤ گے حساب دینا پڑے گا ہاں یہ ایک الگ چیز ہے کہ کوئی تیمارداری کے لیے آتا ہے اور خود آ کر کہتا ہے طبیعت کیسی اور خود ہی وہ دم کر دیتا ہے یہ ہے سنت نبی علیہ السلام بیمار ہیں سیدنا جبریل اسلام آ گئے اور کہا امرض تھا اللہ کے سر بیمار ہو گئے جی ہاں میں بسم اللہ رفیع اللہ کا من کل مرد میں اللہ کا نام لے کر آپ پر دم کرتا ہوں آپ نے دم کیا ایک ہے مطالبہ کرنا ایک ہے کہ آگے دیندار آدمی کا خود دم کر دینا وہ ایک الگ چیز ہے لیکن ہر جگہ ہر ایک سے مطالبے یہ چوٹی کا تقوی نہیں ہے حساب دینا پڑے گا اور ہے ہمت حساب دینے کی نہیں ہمت دنیا کی ایک سانس کبھی قیامت کا بندہ حساب نہیں دے سکتا اللہ ہم رہ فرمائے اس کو دے اتوکل فی استقامت نفس ہی اپنے اندر ہمت پیدا کرو اور دت کر ان چیزوں کا مقابلہ کرو یہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں یہ پریشانیاں آتی رہتی ہیں اور تیسرا نقطہ جو اس سے بھی اور اہم ہے وہ ہے اب فی آدائش دین اگر دین کے دشمن تعداد میں زیادہ ہوں قوت میں زیادہ ہوں فراوانی میں زیادہ ہوں اسلحے میں زیادہ ہوں تو آپ نے یہ دیکھنا ہے ان کی طاقت زیادہ ہے یا یہ جس جس ذات کے ساتھ میرا تعلق ہے اس کی طاقت زیادہ ہے آپ دیکھیں تو صحیح توکل اب توکل اسی آدائے دین آپ دیکھیں کہ پوری قوم ایک طرف ہے آگ کے شعلے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا نہتے ہیں خالی ہیں لیکن جو ہی آگ کے قریب آئے اور قوم نے پھینکا تو کیا کہا حسب اللہ نعم الوکیل یہ ہے توکل حسب اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر یہ ہے توکل اور اللہ نے کیسے کیا آپ گھبرا جائیں پریشان ہو جائیں جی فلاں بھی مخالف فلاں بھی خراہ کو تو ہم منہ نہیں دے سکتے نہیں نہیں حضرات اس مسئلے میں ایک اہم ترین نقطہ یہ بتانا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے ذریعے اپنی مخلوق کو نماز کا حکم دیا ہے لیکن کہیں نہیں فرمایا جہاں تک ممکن ہو سکے نماز پڑھو نہیں نہیں پڑھنی ہے کہیں نہیں فرمایا جتنا تمہارے لیے آسانی ہو روزے رکھ لو نہیں فرمایا نہیں رکھ رہے زکات حج گنجائش نہیں ہے لیکن دشمن کے مقابلے میں تیاری کے لیے کیا فرمایا وہ الحم مستتا تم میں جہاں تک ممکن ہو سکے دشمن کے مقابلے میں تیاری کرو جہاں تک تمہارے بس میں ہو کیوں کہا اس کی وجہ یہ ہے کامیابی کثرت تعداد سے نہیں ہے کامیابی اسلحہ کے فراوانی سے نہیں ہے بلکہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے عقیدہ بناؤ اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے آپ کا کام ہے کوشش کرنا جس نے کامیابی دینی ہے وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے وہ جب چاہے اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہے اپنی فوج بنا دے نو علیہ اسلام کے مقابلے میں پوری قوم ہے اللہ نے نو علیہ اسلام کو کامیاب کرنے کے لیے جس فوج کا انتخاب کیا وہ کیا ہے وہ پانی کے چند قطرے چند قطرے اس لیے کہا قرآن کریم میں ذکر ہے اس جگہ کا جہاں سے اللہ نے پانی نکالا اس کو قرآن کریم نے تنور کہا ہے جس کو ہم اردو میں تندور کہتے ہیں تندور کتنا بڑا ہوتا ہے ہر گھر میں تندور ہوتا ہے دیہات میں جہاں سے روٹیاں پکائی جاتی ایک تندور سے اللہ نے پانی کو نکالا تو چند قطرے ہوئے اللہ اکبر تندور سے نکلنے والا پانی کیسی تباہی بچا دی پانی کے نکتروں کو اللہ نے اپنی فوج بنا دیا اللہ میں طاقت ہے آپ تعلق باللہ کو قائم رکھیں آپ دیکھیں اب رہا جس کو سب سے زیادہ بیت اللہ کی عظمت پر بیت اللہ کی عزت پر بیت اللہ کی شان کے اوپر حسد تھا چوٹی کا حاصل یمن کا گورنر ہے اس حاصل نے سب سے پہلے کیا کیا کہ سنہ مقام پر اس نے ایک کلیسا بنایا بڑا خوبصورت عمارت کے لحاظ سے مقصد کیا تھا تاکہ لوگوں کی توجہ بیت اللہ سے ہٹ کر یہاں آ جائے بیت اللہ کی رون کے تباہ ہو جائیں لوگوں کے دل و دماغ میں جو بیت اللہ کی عزت ہے جو مقام ہے اس کا جنازہ نکل جائے سنا مقام پر کلیسا بنایا لیکن لوگوں نے رخ نہیں کیا لوگوں کے کافلے جا رہے بیت اللہ کی طرف جب ناکامی اس نے محسوس کی پھر اس خبیص نے کیا کیا ایک چھوٹے سے نقطے کو بہانہ بنا کر لشکر لے چلا ہاتھیوں کو ساتھ لیے بیت اللہ کو شہید کرنے کے لیے بیت اللہ کو منہدم کرنے کے لیے سوائے ہستی سے مٹانے کے لیے ابرہ چل پڑا حتیٰ کہ مینا میں آ گیا مینا سے گزر رہا ہے لیکن حدیث میں آتا ہے محمد الرسول اللہ کہ جب ابراہ نے وادی مینا سے بیت اللہ کی طرف اپنے ہاتھی کو چلانے کی کوشش کی ہاتھی نے چلنے سے روک دی اپنے آپ وہ دہیں طرف چلتا ہے بہیں طرف چلتا ہے پیچھے مڑتا ہے بیت اللہ کی طرف نہیں جاتا جب رن اس کو آگے چلانے کی کوشش کرتا ہے ابھی وہی ہے پیچھے کافلا ہے اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا ایک ٹولہ بھیج دیا پرندے اور پرندے بھی کتنے بڑے ہیں حجم کے لحاظ سے جسامت کے لحاظ سے وہ دو پرندے مل جائیں تو ایک چڑیا بنتی ہے آدھی چڑیا کے برابر پرندہ پرندوں کو اللہ پاک نے سمندر کی جانب سے بھیجا اور کس طرح بھیجا حدیث میں آتا ہے کہ ہر پرندے کی چونچ میں اللہ تعالیٰ نے ایک کنگر رکھ دیا اور ہر پنجے میں بھی ایک کنگر رکھ دیا پرندہ کتنا بڑا اس کی چونچ میں کتنا بڑا کنگر آئے گا اس کے پنجوں میں کتنے بڑے کنگر آئیں گے آیا ان پرندوں کا جو ہیڈ تھا وہ آگے پیچھے پرندے ہیں حدیث میں آتا ہے اس پرندے نے سیدھا آ کر وہ تینوں کنکر ابراہ کی ہاتھی میں ڈالے اس کے پیڑ کو پھاڑ کے نکل گئے یہ طاقت کس سے تھی سبحان اللہ یہ اللہ کی فوج ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا صفحہ ہستی سے مٹا دیا اللہ جس کو چاہے اپنی فوج بنا دے اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے آج بھی یہود و نصارہ کے ایجنٹ اور ابراہ کی روحانی اولاد حرمین شریفین کے تقدس کو پامال کرنے کے لیے ناپاک عظیم لے کر اٹھی ہے انہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی طاقت کا انہیں علم نہیں ہے وہ اللہ کی فوجوں کو نہیں جانتے یہ ابراہ کی روحانی اولاد ہے جس طرح ابراہ نے بیت اللہ کی توہین کے لیے پروگرام بنایا اللہ ان کو تباہ و برباد کر دی بیت اللہ کی عظمت مکت المکرمہ کی شان مدینہ طیبہ کی عظمت نبی علیہ السلام کا فرمان ہے جس وقت آپ نے مکت المکرمہ کو چھوڑا مکہ کو چھوڑتے ہوئے اپنے اپنے چہرے کو مکہ کی طرف کیا اور فرمایا کہ واللہ ان کے لخیر ارض اللہ مکہ کو مخاطب کر کے نبی علیہ السلام اسلام تھا واللہ ان کے لخیر ارض اللہ اے مکہ اللہ کی قسم زمین کی پت پر سب سے بہترین ٹکڑا تو ہے مدینہ کے بارے کہ انہا طیبہ یہ مدینہ طیبہ ہے پاک ہے مبارک جگہ ہے اور ہمیں کہ ان ابراہیم حرم مکہ تھا ودال اہل لوگوں میرے جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے حرمت کا اعلان کیا تھا کہ آج کے بعد یہ حرمت والا ہے ودال اہلہ اور مکہ والوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دعائیں کی تھی وہ انی حرمت المدینہ تھا لوگوں میں تمہارے سامنے مدینہ کی حرمت کا اعلان کر رہا ہوں بتاؤ تو فی بے ہی ابراہیم مکہ تھا اور لوگوں سنو ابراہیم علیہ السلام نے مکہ والوں کے لیے جتنی دعائیں کی تھیں ان دعاؤں سے ڈبل دعائیں میں محمد مدینہ والوں کے لیے کر رہا ہوں آپ مکہ کی حرمت مدینہ کی حرمت کو پامال کرنے کے لیے ابراہ کی روحانی اولاد یہودیوں کے ایجنٹ ڈالروں کے ایمز ان مقدس مقامات کو پامال کرنا چاہتے ہیں کبھی نہیں ہو سکتا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سن کو ایک ایک امتی مرد ہو یا عورت ہو یا معصوم بچہ ہو حرمین شریفین کے تحفظ اور تقدس کے لیے اپنی جانیں قربان کر دے گے اور صرف مکہ المکرمہ نہیں مدینہ نہیں پورا جزیرہ عرب کی حفاظت مسلمانوں کے ذمے ہے نبی علیہ السلاط اسلام نے فرمایا تھا جب مکہ فتح ہو گیا فرمایا کہ ان شیطان قد یعس ان فی جزیرت العرب اور آج کے بعد شیطان مایوس ہو گیا ہے مایوس کیوں ہو گیا ہے آج کے بعد پورے جزیرہ عرب میں اس کی پوجا کرنے والا نہیں رہا اور پورے جزیرہ عرب میں قربان جائیں نبی علیہ السلام کے فرامین کی صداقتیں دیکھیں پورے جزیرہ عرب میں کوئی ایک جگہ بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہو کوئی ایک جگہ دیکھے کہ جس جگہ پر شرک ہو رہا ہو شرک کا وجود نہیں ہے اور یہ ابریا کی روحانی اولاد جزیر میں شرک کو لانا چاہتے ہیں توحید کا خاتمہ چاہتے ہیں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا تو توکل فی دین اس کا مطلب یہ ہے آپ کا اور میرا کام محنت کرنا کوشش کرنا ہے دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور یہ عقیدہ بنانا چاہیے کہ کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں کسی چیز کا محتاج نہیں اسباب کا محتاج ہے نہیں اللہ تعالیٰ حفاظ کرنا جانتا ہے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ غار میں پہنچ گئے اس امت کے افضل ترین ہستی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور کائنات کا بدترین انسان ابو جہل کائنات کے عظیم تئی انسان کو تباہ کرنے کے لیے بھی چل پڑو اللہ نے کس طرح حفاظت کی وہاں پہنچ کے غار کے کنارے پر پہنچ چکے لیکن اللہ نے ایسا اہتمام کیا اندھے بن کر واپس آئے اندھے بن کر اس ذات پر توقع رکھو کہ وہی حفاظت کرنے والا ہے اس کو اب توقع فی دین یہ ان بارہ نکات میں سے ایک نقطہ ہے جس پر میں نے گفتگو کی ہے بارہ نکات آپ نے سمجھنے ہیں اللہ کی توفیق سے اور اس کے مطابق عقیدہ بنائیں گے تو پھر سمجھ لینا کہ یہ ہے الہ کہ دعا کے معاملے میں جس کے ساتھ تعلق توکل کے معاملے میں جس کے ساتھ تعلق اور آگے باتیں آئیں گی یہ ہے الہ جب وہ نقطہ سمجھ آ جائے گا کہ یہ الہ ہے پھر مانا کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں اس الہ کا مانا کیا ہے اللہ ہمیں عقیدے کی فہم عطا فرمائے